شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا کا خالق اب اللہ بیان ہے اپنی طرف سے تحریم نہ کرو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو تحریمات اللہ کا بیان آپ فرما دیجئے نہیں پاتا میں بیچ اس وہی کے جو وہی کی جا رہی ہے طرف میرے غذا ان محرمن محرمن سے پہلے کیا معذوف ہے غذا نہیں پاتا میں بیچ اس چیز کے جو وہی کی جا رہی ہے طرف میرے کوئی غذا حرام اوپر کھانے والے کے کہ کھاتا ہے اس کو مگر یہ کہ ہو کیا میتا اور کوئی غذا حرام نہیں میتا کیا ہے لیکن تم میتا کو کیا سمجھتے ہو اور دمم مسوہا یا وہ خون جو بہایا گیا ہو وہ اس کو کیا سمجھتے تھے آ یا گوشت کس کا خنزیر خنزیر کا یہ سارا کا سارا نجس ہے خنزیر سارا کا سارا کیا ہے نجس ہے بالکل کل کا کل حرام نجس العین او فس کان فس کا ہاتھ پڑے گا لامہ خنزیر پہ لہمہ خنزیر بھی کہے جی حرام یا وہ چیز جو ذریعہ ہے شرک کا فیس کان کا معنی کیا لکھنا ہے اب پہلی چیزیں جو تھیں نا صرف فسق فسق تھی یعنی گناہ تھا اور یہ جو نظر لے غیر اللہ ہے اس کا کھانا بھی گناہ ہے اور یہ کیا ہے شرک ہے یا نہیں ہے بھائی گوشت انزیر کا میتا دم وغیرہ یہ گناہ کبیرہ ہیں حرام ہیں لیکن نظر لغیر اللہ کیا ہے حرام بھی ہے صاف سج کا ہے شرک بھی ہے اور فِس کا یا وہ چیز جو ذریعہ شرک کا وہ کیا ہے وہی اللہ لغیر اللہ جو زد کی گی غیر اللہ کو اب آپ ایک سوال کریں گے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری وہی کے اندر اور کوئی چیز حرام نہیں صرف یہ چیزیں حرام ہیں تو کتا حرام نہیں ہے گدڑ حرام نہیں ہے بیڑی حرام نہیں ہے یہ کیوں فرمایا کہ میری وہی کے اندر اور کوئی چیز حرام نہیں صرف یہ چیزیں حرام ہیں میرے عزیز یہ حرمت اضافیہ ہے کیا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم کیا سمجھتے ہو حلال سمجھتے ہو وہی حرام ہے آگے ہمیں آ میری وہی کے اندر یہی چیزیں حرام ہیں جن چیزوں کو تم کیا حلال اور جن چیزوں کو تم کیا سمجھ رہے ہو حرام سمجھ رہے ہو کا صاحبہ بحیرہ وسیلہ وہ کیا ہیں حرام ہیں یا حلت حرمت اضافیہ کا بیان ہو رہا ہے وہ اللہ دینہ ہادو اضال شبو آ فمن استرا جو مجبور ہو جائے درا حال کہ نہ طالب لذت ہو نہ ضرورت سے زائد کھانا والا تو اللہ بخش دے گا بال اللہ زین ہاد اضال شبو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں حالانکہ یہودیوں کے اوپر کتاب تورات کے اندر اور چیزیں بھی حرام کی گئیں یہود پہ اور چیزیں بھی حرام کی گئیں کتاب طورات کے اندر پر میں ٹھیک ہے وہ حرام کی گئی حقیقت میں حرام نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ان پہ حرام کی گئیں ان کی سزا دینے کی وجہ سے کیا انہوں نے شرارتیں کی بدمائش کی ان کو سزا دی ہے یہ وہ الزین زین وزالہ شبو اور اوپر یہودوں کے حرام کی کر دیا ہم نے ہر صاحب ناخن کی چیز کو ہر صاحب ناخن کی چیز جو ہے نیچے لکھ لو گھوڑے پہلی شریتوں کے اندر حلال تھے پھر ان پہ حرام ہو اونٹ شتر مرغ بدہ ناخن والی چیزیں وہ ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں وہی ہماری انگلیاں پھٹی ہوئی نا وہ پاؤں کی ہاتھ کی یہ مرغی ہے پرندے ہیں اور ان کی انگلیں کیا ہیں پٹی ہوں لیکن بدا شتر مور اونٹ ایسے بند نہیں یہ ہیں صاحب ناخن کی جن کی انگلیں پھٹی ہوئی اچھا جی پھٹی ہوئی نہ وہ من البکار اور گائے اور بکریوں سے حرام کر دی ہم نے ان کے پر چربیاں ہمارے لیے چربیاں حلال ہیں حرام حلال ان کے لیے حرام تھی ہاں مگر وہ چربی کہ اٹھائے ان کی پیٹھ پیٹھ والی چربی حلال تھی ایز من آ ویسے حرام تھی مگر وہ کہ اٹھاتی پیٹھ ان کی یا انتروں میں لگی ہوتی ہوا یا مانا انتڑیاں انتروں کے ساتھ لگی ہوتی چربی وہ حلال باقی سب حرام آ یا وہ چربی جو ملی جلی ہوتی کس کے ساتھ ہڈی کے ساتھ ایک ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے چربی ہو تو ہڈی چوستے ہو چربی منہ میں آ جاتی ہے کوئی ظال کا یہ سزا دی ہم نے ان کو بس شرارت کے اور ہم سچے ہیں فین قبضہ زجر بس اگر جٹھلاتے ہیں تو اس کو کہہ دو رب تمہارا صاحب رحمت فراخ کا لیکن نہیں رد کیا جاتا اس کا عذاب قوم مجرمین سے سیقول الدین اشرا کو شکوہ نمبر نو شکوہ نمبر نو وہی بات ہے جس کی میں ابھی تحقیق کر چکا ہوں ایک ہے اللہ کی مشیت دوسرا کیا ہے اللہ کی رضا اللہ کی مشیت تو ہے کہ دنیا کے اندر اسلام بھی ہو کفر بھی ہو توحید ہو شرک بھی ہو ظلمت بھی ہو نور بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کفر پہ راضی نہیں ولا بات ہی سمن ایک مثال میں آپ کو دے دوں آپ میں سے ایک لڑکا شریر ہے میں نہیں چاہتا اس کو پڑھانا ادھر ٹھیک ہے نا تو میری مشیت یہ ہوگی کہ شرارت کرے میری مشیت کیا ہوگی ہاں تاکہ یہ شرارت کرے میں اس کی بڑی شرارت دیکھوں ڈنڈے مار کے مدرسے سے نکال دوں لیکن میں راضی ہوتا ہوں اس چیز پہ راضی ہوں تو داخلہ رہے اگر ہو رضا تو داخل رہے نا تو راضی تو میں نہیں ہوتا ڈنڈے سے نکال دیتا ہوں دیکھو رضا نہیں ہے لیکن مشیت ہے کیونکہ ہے شرارتی آدمی لیکن اس کی شرارت واضح نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی شرارت کرے اسی طرح بعض لوگ بد باطن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو دو زخم میں ڈالنا تو اللہ کی مشیت سے وہ کرتے ہیں کیا گناہ اور دو کہیں نہ آخر اللہ نے دو زخ کس لیے لیا ہے اس لیے ہے نا ڈاکٹر تو خلاصہ کیا ہے جی شر کو مشیت سے صادر ہیں لیکن رضا نہیں ہے شکوہ نمبر نو ان قریب کہیں گے مشرق اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ شریک کرتے ہم نہ ہمارے باپ دادا ٹھیک ہے نا اچھا اور نہ حرام کرتے ہم کسی چیز کو پہلا شرک اعتقادی ہے یہ دوسرا شرک کیا ہے فیل ہی نہ حرام کرتے کسی چیز کو شرک فیل ہی نہیں کزال کا جواب شکوہ شکوہ نمبر نو تھا اب جواب شکوہ ہے کہ اسی طرح جٹھلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے کیا تھے پہلے تھے یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے دلیل دلیل ہے تو نکالو اس کو واسطے ہمارے نہیں اتباع کرتے تو مگر خیالی باتوں کی زن منا خیالی باتوں کی اعتقاد کے اندر اور نہیں تم اگر اٹکل کی باتیں کر دو کس کے اندر اعمال کے اندر جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں اٹکل کی باتیں کیاسی باتیں کہ وہ کہتے ہیں بتی کے ایک پیر صاحب جا رہے تھے کتی مری پڑی تھی کیا اور اس کے بچے ساتھ میوں میوں کر رہے تھے چیخ رہے تھے تو حضرت صاحب نے ٹھوکر لگائی کتی کا ہو گئی دیکھو اے وہاں بھی نہیں مانتے کتی زندہ ہو گئی وہ کس علاقے میں زندہ ہوئی تو جانتے ہو سلاقے ایسے جھوٹ <laughs> اب علاقہ بتاؤ کہاں زندہ ہوئی کیا بات ہے ایسے یہی اٹکل کی باتیں کرتے ہیں آپ فرما دیجئے واسطے اللہ کے دلیل کامل تمہارے پاس کیا ہے ہے اللہ کے ہاں کیا ہے دلیلیں ہیں میں نے ایک شعر بنایا تھا کسی زمانے میں بتوں گرد میں پیش نصوص قطعی پیش دلیل نبوی پیش نصوص قطعی پیش حدیث نبوی ہرگز نکار آید قول تو اے بنتی لوگوں قرآن حدیث کے مقابلے میں تمہارا زنی آ کام نہیں آتا کیونکہ ابتدا میں میں نے شاعری شروع کی فارسی سے اصل فارسی شاعر ہوں میں کہ اردو سرائے کی بات بھی شروع کیا ہے تو ابتدائی میرے شعر یہی تھے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں تمہارا قول کام نہیں آ سکتا سمجھے جی اللہ کے لیے دلیل بالغ ہے کامل پس اگر چاہتا تو ہدایت دیتا تم سب کو لیکن اللہ چاہا خدا کی مشیت یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں کل حلوم شہدا کم مطالبہ دلیل نقلی دلیل نقلی کا مطالبہ ہے آپ فرما دیجئے حاضر کرو تم اپنے گواہوں کو جو گواہی نے اس بات کی کہ بے شک اللہ نے حرام کیا اس کو کس کو وہی وہ اونٹ صاحبہ بحیرہ وسیلہ فین شاہدو ہو اگر گواہ لائیں تو گواہ لائیں گے سچے یا جھوٹے جھوٹے لائیں گے نا اللہ نے تو نہیں آرام کیا تو پھر جھوٹے گواہوں کی تصدیق کی جاتی ہے پس اگر گواہ لائیں تو فلاں تشاد پس نہ تصدیق کر یہاں معنی یہ لکھو اگر گواہ لے ہیں تو نہ تصدیق کر ساتھ ان کے اور نہ اتباع کر خواہشات ان لوگوں کی جو جٹھلاتے ہماری ایتوں کے ساتھ اور جو نہیں مانتے آخرات کو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کل تعالو تحریمات اللہ کا بیان آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کن چیزوں کا حرام کیا ہے تاریمات اللہ کا بیان لیکن یہاں ایک بات سوچنی کی ہے وہ لکھ لو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا آگے کہ یہ حرام ہیں تو لکھ لو نواہی میں سراہ تن جہاں نہیں ہوگی نا وہاں سراہ تن حرمت ہوگی نہیں کی جمع ہے نواہی نواہی میں سراہ تن بھائی جس چیز سے روکا جائے گا وہ سراہتاً حرام ہوگی یا نہیں نواہی میں سراہتاً اور عوامر میں دلال تن عوامر میں دلال تن جس چیز کا حکم کیا جائے گا وہ چیز حرام ہوگی یا اس کی ضد حرام ہوگی بھائی نماز قائم کرو تو نماز حرام ہے یا اس کی ضد حرام ہے حرام ہے حلال چیز کھاؤ تو اس کی زد کیا ہے حرام ہے کیا اپنی طرف سے تحریم نہ کرو تو نواہی میں سراہ تن میں دلالتن اب دیکھو آگے تحریمات اللہ فرمائیے او پڑھتا ہوں میں اس چیز کو کہ حرام کی رب تمہارے تمہارے اوپر یہ ہے کہ نہ شریک کرو ساتھ اللہ کے کسی چیز کو یہ نہیں ہے یا نہیں تو شرک کرنا کیا ہوا حرام وہ بل والدین احسان آ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا حرام ہے اس کی ضد کیا ہے حرام ہے ایسے میں بلا تخت اولاد حکم نہ قتل کرو اپنی اولاد کو یہ نہیں ہے نا تو قتل اولاد حرام بوجہ بھوک کے بوجہ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مشرقین مکہ وہ بھی بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے آج کا لوگ بھی اپنی بھوک کی وجہ سے اولاد کو کیا قتل کرتے ہیں کیسے بھوک کی وجہ سے مجھ سے سمجھو کہتے ہیں وہ ملا کے پاس نہ بھیجو یہ قرآن حدیث پڑھے گا بھوکھا مر جائے گا ہم بھوکے مر رہے ہیں ہاں ہم تو اتنا کھاتے ہیں کہ گولی کھانی پڑتی ہاضمے کی ہاں؟, ہاں اب دیکھو موٹے تازے لوگ ہیں بھوکے مر رہے ہیں مولوی کے پاس نہ بھیجو یہ بھوکا مر جائے گا سبحان اللہ بھوکے تم مرو اور خدا کرے بھوکے مرتے رہو ہاں، ہم حلوے کھاتے رہیں تم بھوکے مرتے رہو تو مولوی کے پاس نہ جانا بھوکا مر جائے گا اس کو کیا بنانا ٹر بنانا کیا ماس ٹر مس ٹر سمجھے ٹر بنانا مولوی کے پاس نہ بھیجنا اب جو ٹر بنے گا وہ قتل ہو جائے گا یا نہیں وہ داڑھی رکھے گا داڑھی مونگا پتلونی ماں باپ کا بے فرمان نماز نہیں ہے یہ قتل ہو گیا یا نہیں آ, تو بھوک سے تم بچ رہے ہو اپنی اولاد کو قتل کرے ہو اکبر الہ آبادی کہتا ہے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا فرعون چندرا تھا پاگل تھا اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو کیا کر دیا قتل کر دیا اگر وہ کالج کھول دیتا تو خود قتل ہو جاتے اگر قتل کی بجائے کیا کالج کھول دیتا تو خود قتل ہو جاتے یہ لارڈ میکال خبیص نے ایسا نظام دیا ہے ہمیں کہ ہمارے بچے کالجوں میں قتل ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں قتل یا نہیں ہو رہے آ, کالج قتل کر رہے ہیں ٹی وی قتل کر رہا ہے یہ موبائل قتل کر رہے ہیں ایسا شیطان ہے کہ فرعون بھی ایسے سبق سیکھے ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں حقیقت قتل ہو رہے ہیں اور نہ قتل کرو اولاد اپنی کو بھوک سے ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو خاص ان کو اور نہ قریب جاؤ بے حیاں کے جو ظاہر ہیں اور جو باتیں ہیں ظاہر بات بے حجین تمہارے سامنے ہیں اور نہ قتل کرو اس جان کو کہ حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق کے ان سب چیزوں کا حکم کیا اللہ نے تم کو تاکہ تم سمجھو اور نہ قریب جاؤ مال یتیم کے بھی حرام ہے مگر ساتھ اس طریقے کے کہ اچھا ہے تجارت میں لگا دو یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو پھر اس کے حوالے کر دو اور پورا کرو قیل میزان کو ساتھ انصاف کے اب یہ کیا ہے جی قیل میزان کو انصاف کے ساتھ پورا کوئی حرام ہے اس کا ضد کیا ہے حرام ہے گھٹانا لال قلف افسن نہیں تکلیف دیتے ہم کسی جی کو مگر موافق طاقت اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ آکام دشوار نہیں کیا تمہارے اختیار میں کر سکتے ہو اور جب کہو تم تو عدل کی بات کرو تو اس کا زید کیا ہے ظلم ہے بلو کا نزا قربا اگرچہ وہ ہو رشتے دار جس کے بارے میں بات کر رہے ہو رشتے دار ہو پھر بھی عدل کی بات کرو اور اللہ کا وعدہ پورا کرو خلاف حاد حرام ہے یہ چیزیں ہیں تاکیدی حکم کیا اللہ نے تم کو ساتھ ہے اس کے تاکہ تم سمجھو وان سرات سراتی مستقیمہ تاکید امتصال تاکید امتصال فرم برداری کی تاکی بے شک یہ دین اسلام راستہ میرا سیدھا ہے اتباع کرو اس کی بلا تب سو بولا اس کا معنی لکھ تو اچھا ہے اور نہ چلو دوسری راہوں پہ سرات مستقیم پہ چلو بلا تب سو بولا نہ چلو دوسری راہوں پہ دوسری راہوں پہ نہ چلو سراط مستقیم کے علاوہ فتح فرا کا بےکمن سبھی لے پدا کر دیں گی دوسری راہیں تم کو اللہ کی راہ سے دوسری راہوں پہ چلے نا تو اللہ کی راہ ختم فتح فرا کا کیا منع جدا کر دیں گی یہ بابا ماضی کا سیگانی مظاہرے ہے ایک تا کو گرا دیا گیا ہے یہ منصوب ہے پا کے بعد ان مقدر ہے سمجھے جی یہ تا تفرہ کو تھا اصل میں نہ چلو دوسری راہوں پہ پر جدا کر دے دیے دوسری راہیں تم کو اللہ کے راہ سے ظال قوم یہی اتباع ہے جس کی تاکیدی حکم کیا تھا کہ تم تقوا اختیار کرو متقی بن جاؤ یہ بات سمجھ آئی ہے جی سما تین موسل کتاب یہ سما تاکیب ذکری کے لیے ہے تاکیب ذکری اس لیے کہ پہلے جو احکام بیان ہو رہے تھے نا یہ حضور کی امت کو نہیں ہو رہے بیان یہ تال و محرامہ تو حضور کے بعد موسا علیہ السلام کتاب ملی گا تو لہذا میں کیا کہہ رہا ہوں تاکہ ذکر میں پیچھے ہے تراخی زمانی نہیں کہ سما تراخی زمانی کے لیے نہیں ہے کس کے لیے ہے بس ذکر میں بعد زمانے میں تو پہلے ہے پھر سن لو یہ دلیل نکلی ہے موسیٰ علیہ السلام سن لو کہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کتاب تمام واسطے پورا کرنے نعمت کے یہ معنی لکھنا ہے تو لکھ لو کتاب کیوں دی واسطے پورا کرنے نعمت کے اوپر ان لوگوں کے جو نیک کار ہیں اللہ زی آسنا نیک و کار واسطے پورے کرنے نعمت کے اوپر ان لوگوں کے جو نیک کار ہیں اور یہ کتاب طورات تفصیل ہے ہر چیز کی بھائی کتاب طورات ہر چیز کی تفصیل ہو گئی جیسے بیلوی صاحبان کہتے ہیں تو پھر یہودی سارے عالم الغائب بن جائیں تو ہر چیز سے مراد کیا ہے ضروریات دین اپنے وقت میں بہودان اور کتاب طورات ہر ایک کے لیے رہنمائی سب کو کرتی تھی لیکن رحمت کس کے لیے تھی مومنین کے لیے تاکہ وہ صاحب ملاقات رب اپن کی مان لائیں وہ کتاب دلیل واحج بھی ہے صداقت قرآن بھی اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اتارا ہم نے اس کو بابرکت گائے اتباع کرو اس کی وقت اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ حکمت انزال کتاب حکمت انزال کتاب کتاب یہ ہم نے کیوں اتاری لے اللہ تقول انتقول اصل میں کیا ہے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کے سوا سے نہیں اتاری گئی تھیں کتابیں اوپر دو طیفوں کے ہم سے پہلے ہیں دو طیفے کون یہود و نصارہ اور بے شک تھے ہم ان مخفہ من مسکلۂ بمن انا بے شک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل یہ تمہارا عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے اوپر کتاب تو نازل نہ ہوئی ان پہ نازل ہوئی تھی ایک تو یہ یا یہ کہنے لگو کہ ہاں ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے اور کیا ہوتے پرمبردار کہ تمہارے دونوں عذر ختم ہو گئے نہیں یہ اوتقول تکول یا کہنے لگو کہ اگر نازل کی جاتی ہمارے اوپر کتاب ہو جاتے زیادہ ہدایت والے ان سے دونوں فریقوں سے پکت جا کم اب تمہارے دونوں عذر ختم آ گیا تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ہر ایک کے لیے رحمت کس کے لیے فمن اضلاع و بس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو جٹھلاتے ہیں اللہ کی ایتوں کو اور روکتا ہے دوسروں کو اس سے ان قریب بدلا دیں گے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں ہمارے ایتوں سے برے عذاب کا بس اب اس کے جو روکتے ہیں حالیہ ضرور یہ زجر ہے یہ اب جو نہیں مانتے تو کیا قیامت کو مانیں گے قیامت کے منتظر ہیں لیکن جب قیامت خود آ جائے گی سمجھ یا طلوع شمس من المغرب ہوگا اس کے بعد توبہ اور ایمان قبول ہوگا نہیں ہوگا تو کیا اس چیز کے منتظر ہیں وہ تو ایمان باس ہے نا جیسے پہلے تحقیق پڑھ چکے ہو زد نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آج جہاں ان کے پاس فرشتے نیچے لکھ لو یعنی قیامت خود یعنی قیامت آ جائ بعض فرشتے یا آ جائے رب تیرا آ جائے رب تیرا اس کی تحقیق پہلے پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی ارد گرد ہوں گے فرشتے ہوں گے سوید بادل کے اندر یا آ جائیں بعض آئے رب تیرے کی اس کے نیچے قرب قیامت لکھو وہ پہلے خود قیامت تھی اب قرب قیامت یا آ جائیں بعض آئے رب تیرے کی جس دن کے آئے گی باز ہے تیراب تیرے کی یہ کون سی ہوگی نیچے کو طلوع شمس من المغرب جب سورج مغرب سے نکلے گا تو غور کرنا نہ کافر کا ایمان معتبر ہوگا نہ گار کی توبہ قبول ہوگی دونوں چیزیں نہیں ہوگی کافر اگر ایمان لائے نا تو وہ بھی معتبر نہیں ہوگی اور مسلمان ہے گناہ کرتا رہا وہ توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں دونوں چیزیں نہیں ہوں گی جس دن آئے گی بعض ہے رب تیرے کی طلوع شم سمرے نہ نفع دے گا نفس کو ایمان اس کا وہ نفس لم تک ان کے اس کی صفات ہے نفس ان کی وہ نفس کے ایمان نہیں لایا تھا پہلے سے آگے دیکھو جی او کا سا بات اس کا آس پڑے گا آمنت پہ تو عام پہ لم تکن داخل تھا یا نہیں تو وہی لم تکن کس پہ داخل ہوگا اور سبق یا نہ کسٹ کیا تھا اپنے ایمان کے اندر خیر کا یا ایمان تو تھا اس میں لگن خیر کا قسم نہیں کیا گناہ گار تھا تو اس کے بعد عبارت معذوف ہے فلا تن فوہا توبہ تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی گناہوں سے یہ سمجھ آ گیا ہے او لم تکون کا بات یا قسم نہیں کیا تھا اپنے ایمان کے اندر خیر کا مومن آئے لیکن نہیں تو تو مقدر ہے آپ فرما دی انتظار کو انتظار کرنے والے ان اللہ دین فرق فرق الدین شکوا نمبر دس بے شک جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو جیسے یہود و نصارہ کے بہتر فرقے بن گئے ٹکڑے ٹکڑے کے اپنے دین کو اور بن گئے مختلف گروہ نہیں تو ان سے کسی چیز کے اندر سوائے اس کے حکم ان کا معاملہ اللہ کی طرف سے ان کا معاملہ اللہ کے یہاں ہے پھر خبر دینے ان کو ساتھ اس چیز کے کرتے تھے اللہ بتلائے گا کہ کیا کام کرتے تھے تاکہ عذاب دیا جائے میرے عزیز معنی تو یہی ہے جو میں نے کیا ہے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا مختلف فرقے بن گئے لیکن اشارہ تو نس عبارت و نس دلالت و نس ہوئی ہے لیکن اشارہ تو نس کے ذریعے شیعہ کی تردید ہو رہی ہے اس کی تو میں حوالہ لکھواتا ہوں پھر اس لحاظ سے معنی ہوگا بے شک جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو اور بن گئے شیعہ کیا نہیں تو ان میں سے کسی کھاتے کے اندر اوپر ہاشا لکھ لو جی الشارہ تو الا فیرا کے روافظ الشارہ تو الا فیرا کے روافظ یہ اشارہ تو اللہ سے نہیں الشارہ تو الا فیرا کے روافظ اللہ زینا یوسمون انف و <laughs> الارہ فرا کے روافظ اللہ دین بے قول ہی و کانو شیا تفسیر مظہری جلد نمبر تین صفا تین سو اکیالیس بھائی اشارہ تو ناس کی بہن دلیل دے یا نہیں ایسے نہ کہو کہ اپنی طرف سے ہے من جا بلحسنا دستور خدا بندی جو شخص لے آتا ہے ایک نیکی کو اس کے لیے دس مسلیں ہوں گی وہ منجا بھی سیاح اور جو شخص برئی لاتا ہے پس نہ بدلہ دیا جائے گا مگر مسل اس کے اور نہ ظلم کی جائے برئی کا بدلہ کیا ایک نیکی کا بدلہ دس برئی کا بدلہ کیا لیکن ذرا غور فرمائیے ایک آدمی کو ارادہ ہوتا ہے برئی کا برئی کا لیکن پھر بعض آ جاتا ہے لاہور پڑتا ہے بعض آ جاتا ہے تو آپ برئی کی بجائے کیا لکھی جائے گی خود نیکی لکھی جائے گی اللہ کا اتنا کرم ہے برائی کرو گے تو پھر ایک برائی لکھی جائے گی لیکن نیکی تو ارادے سے لکھی جاتی ہے اننی حدانی ربی اللہ وسلمۃ المستقیم صورت کے اختتام پہ تین اعلانات ہیں کتنی جی تین اعلان اعلان نمبر ایک آپ فرما دیجئے بے شک میں رہنمائی کی میرے رب نے سرات مستقیم کی میری اس سرات مستقیم کیا ہے دین ان کیا ماں اس کو بدل بناؤ مقبل سے بھائی سرات مستقیم لفظ مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے منصوب ہے نا ادانی کا دوسرا مقول ہے اس لیے دین ان کیا من منصوب ہے سرات مستقیم دین مضبوط ہے یعنی ملت ابراہیمی ہے وہ یا منصوب الاختصاص یا منصوب المدا وہ ابراہیم کے حنیف تھے نہ تھے مشرقین میں سے قول ان صلاح اعلان نمبر کتنی جی دو آپ فرما دیجئے بے شک نماز میری قربانی میری زندگی میری موت میری اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے نہیں کوئی شریک واسطے اس کے اور ساتھ اس کے میں حکم کیا گیا ہوں اور میں پہلا پہلا فرما برداروں کا ہوں کل غیر اللہ اب اعلان نمبر کتنی جی تین آپ فرما دیجئے کیا غیر اللہ کو تلاش کروں میں رب میرا رب فقط اللہ غیر اللہ میرا رب نہیں بنتا اور وہ اللہ رب ہے ہر چیز کا ولا تک سے بکل نفسن تخویف اخروی اور نہیں کسب کرتا ہر نفس مگر یہ اب اس کے اوپر وبال ہوتا ہے دوسرا آدمی اس کا بوجھ رہے گا ولید بن مغیرہ کا خیال ہوا کہ میں اسلام لاؤں تو اس نے ایک دوست کو کہا اس کے دوست نے کہا اسلام نہ لا اس نے کہا یا میں ڈرتا ہوں اس نے کہا تیرا گناہ میں اپنے ذمہ لاتا ہوں تیرا بوجھ میں اٹھاؤں گا اٹھا سکتا ہے یہی فرمایا نہیں کسب کرتا ہر نفس مگر اس کے ذمہ ہوتا ہے اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے گا پھر اپنے رب کی طرح لوٹنے تمہارا خبر دے گا تم کو ساتھ سے تم اختلاف کرتے کے باہ و خلائف الر تسکیر انعامات تذکیر انعامات بھی ہے اور ترغیب بھی ہے وہی وہ ذات ہے جس نے کیا تم کو با اختیار زمین کے اندر ایک خلائف کا معنی کیا کرو گے خلیفے کی بجائے با اختیار بھائی زمین کے اندر تم با اختیار نہیں وہ زمین کے اندر چلو پھرو جہاں چاہو تم با اختیار نہیں اس کو لکھو تماسل ہم سارے انسان زمین میں با اختیار ہیں یہ کیا ہے تماسل مانا برابر ہم سب برابر ہیں اس میں زمین کے اندر ہم با اختیار ہیں اس میں ہم سب کیا ہیں برابر ہیں یہ تماسل ہے ورافا باز اور بلند کیا بعض تمہارے کو اوپر بعض کے درجوں کے اندر ٹھیک ہے جی درجے ایک دوسرے سے نیچے اونچے ہیں اس میں تماسل ہے یا تفاضل ہے ہاں زمین میں با اختیار ہیں رہنے میں یہ کیا ہے تماس درجات کے اندر کیا ہے تفاضل ہے ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں لے یا بلوا قوم تاکہ آزمائے تم کو بیچ اس کے دیا تم کو غنی کو میں آزمائے گا فقیر کو فقر کے اندر بے شک رب تیرا جلدی عذاب لینے والا ہے پہلے میں نے ترغیب لکھائی تھی اب کیا ہے ترغیب رب تیرا جلدی عذاب لینے والا ہے و رحیم پھر بھی ترغیب آ گئی ہے دوسری دفعہ اور بے شک وہی بخشنے والا ہے مہربان ہے الحمد للہ العالمین وسلات وسلم یا اللہ یا رحم شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر www.shahideislam.com